السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ واشد اللہ وحد اللہ شریق اللہ واشد محمدن ابدر رسول اللہ وسلم وصحاب و منی تدا بحدی وسلم سنتن و رات اسے پہلے کے درس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وضو کیسے کرنا چاہیے وضو کا مصنون طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور آپ کی حدیث سے بتایا گیا تھا آج ہم پڑھیں گے کہ وضو کو توڑ دینے والی والی چیزیں کون کون سی ہیں انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے جیسے انسان کی نماز ٹوٹ سکتی ہے انسان کا عمرہ ٹوٹ سکتا ہے انسان کا حج ٹوٹ سکتا ہے اسی طریقے سے انسان کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اس کا جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ کن چیزوں سے انسان کا وضو ٹوٹتا ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے چھ چیزیں بیان کی ہیں جس سے انسان کا وضو ٹوٹ سکتا ہے پہلی چیز بیان کی ہے کہ الخارج و من سبیلین پیشاب اور پیخانے کے راستے سے کسی بھی چیز کا نکلنا پیشاب اور پیخانے کے راستے سے کسی بھی چیز کا نکلنا ہوا کا خارج ہونا پیشاب نکلنا پیخانہ نکلنا خون نکلنا پتھری نکلنا کوئی بھی چیز نکلتی ہے پیشاب پیخانے کے راستے سے اس سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یہ پہلی بات ہوگی اور دوسری بات انہوں نے بیان کی الخارج الفاحش النجس من الجسد اور جسم کے کسی بھی حصے سے بہت زیادہ گندگی کا نکلنا نجیس چیز کا کثیر تعداد میں جسم کے کسی بھی حصے سے نکلنا اس کو بھی علامہ اور مفتی امام الباز رحمتہ اللہ علیہ نے نواقض وضو میں شمار کیا یعنی وضو کو توڑ دینے والی چیزوں میں حالانکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے یعنی مثال کے طور پر اگر آدمی کو قے ہو جائے تو کیا اسی انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یہ مسئلہ ہے یا مان لیجیے اس کی آنکھ سے خون نکل گیا یا اس کے کان سے کثیر تعداد میں خون نکل آیا یا انسان کا ہاتھ کٹ گیا اور اسے خون نکل آیا ٹھیک ہے تو کیا اس سے انسان کا وضو ٹوٹ جائے گا اس سے انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے بہت ساری روایتیں آتی ہیں کہ جنگوں کے اندر صاحب کرام کو تیر لگتے تھے اور اسی تیر میں نماز پڑھتے تھے بلکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وارد ہے کہ ان کو کسی جنگ میں تیر لگا تو نکالنے میں تکلیف ہو رہی تھی ظاہر بات ہے تیر ہے ہمارے کاٹ میں ہمارے پاؤں میں کانٹا چپ جاتا ہے درد ہوتا ہے آدمی چیخنے لگتا ہے چلانے لگتا ہے وہ تو تیر تھا تو انہوں نے کہا کہ جب میں نماز میں رہوں گا تیر نکال لینا جب وہ نماز پڑھنے لگے تو تیر انہوں نے ان سے جسم سے نکال لیا گیا اور ان کو پتا تک نہیں چلا ظاہر بات جب تیر نکلے گا جسم سے تو خون بہے گا ہی تو خون بہنے سے انہوں نے نماز نہیں توڑ دیا بلکہ نماز جاری رکھی ایسے بہت ساری روایتیں ہیں کہ جنگ کے دوران صحابہ کو تیر لگ جاتا تھا اسی میں نماز پڑھتے رہتے تھے تو خون نکلنے سے انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا یا کسی گندگی چیز کا نکلنا انسان کے جسم کے کسی بھی حصے سے منہ سے نکل آئے ناک سے نکل آئے یا آنکھ سے یا کان سے نکل آئے تو اس سے انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے صحیح بات یہ ہے کہ اس سے کیونکہ اس کی کوئی دلیل سنت سے نہیں ہے نہ قرآن سے نہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اگرچہ کچھ علماء یا کچھ فوقا اس کو بیان کرتے ہیں لیکن صحیح بات یہ کہ اس سے انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے آدمی کو قے ہو گئی منہ سے تو انسان زیادہ تر کلی کر لے اس سے انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے جی ہاں پیشاب پیخانے کے راستے سے کوئی چیز نکلے گی تب انسان کا وضو ٹوٹے گا منہ سے کان سے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے یہ دو باتیں ہوگی وہ زوال العقل بے نومن اوغیر ہی ایسی عقل کا ختم ہو جانا عقل کا زائل ہو جانا نیند سے یا کسی اور چیز کے ذریعے سے انسان جب نیند میں جاتا ہے تو اس کی عقل نہیں کام کرتی ہے اس لیے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اس کو بوجھ سوجھ بوجھ نہیں رہ گئی ہوا خارج ہو جائے گی اس کو پتا نہیں چلے گا انسان اگر سو رہا ہے ہوا خارج ہو جائے اس کو پتا نہیں چلتا ہے تو اسی وجہ سے انسان کا وضو نیند کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے انسان نیند میں گیا اور یعنی اگر وہ پاؤں پھیلا کر کے سوتا ہے اور جس کی وجہ سے اس کا بندھن ڈھیلا ہو جاتا ہے یعنی جہاں سے ہوا خارج ہوتی ہے وہ بندھن ڈھیلا ہو گیا جب انسان پاؤں پھیلا کر کے سوتا ہے تو اس سے وہ بندھن ڈھیلا ہو جاتا ہے اور انسان کی ہوا خارج ہو جاتی انسان کو پتہ نہیں چلتا لیکن اگر انسان بیٹھا ہوا ہے جیسے ہم اور آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں انسان کو اگر نیند آ جاتی ہے گنودگی تاری ہو جاتی ہے تو اس سے انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے کیونکہ اسی صورت میں غالب گمانی ہے کہ انسان کے چونکہ وہ جگہ جہاں سوا خارج ہوتی ہے بیٹھنے کی وجہ سے وہ جگہ تنگ ہو جاتی ہے اور اوپر سے اس کا دباؤ رہتا ہے جس کی وجہ سے آسانی سے ہوا خارج نہیں ہو سکتی ہے تو اس لیے اس طریقے کے بیٹھنے سے انسان کو اگر نیند آ گئی غنودگی تاری ہوگی تو اس نہیں ٹوٹتا جیسے بہت سارے لوگ خطبے میں ہوتے ہیں جمعہ خطبہ ہو رہا ہے اور انسان بیٹھا ہوا ہے اس کو غنودگی تاری ہو گئی یا اس کو اونگ آ گئی مطلب گرنے لگتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر گر جاتا ہے تو اس سے انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے صحابہ کرام سے آتا باقاعدہ جو مغرب کی نماز پڑھ کر کے عشاء کے انتظار کرتے تھے مسجد ہی میں اور ان کو اونگ آتی تھی گنودگی تاری ہو جاتی تھی تو وضو کرنے کے لیے نہیں جاتے تھے تو اس سے انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا کب ٹوٹے گا جب انسان کی عقل ختم ہو جائے نیند نیند آنا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے پاؤں پھیلا کر کے آپ سو رہے ہیں اور جو ہے پاؤں لمبا کر کے اور آپ کو کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے تو اسی صورت میں انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو عقل زائل ہو گئی تو اس سے انسان کا وضو ٹوٹ گیا یہ آج کل کیا ہوتا آپ کو انہیں آپریشن کرنا پڑتا ہے جب تو آپریشن کے لیے ناک میں کوئی چیز سنگھا دیتے ہیں تو انسان کی عقل نہیں کام کرتی ہے تو اسی صورت میں وہ کیا ہوگا وہ بھی اگر ہو گیا انسان کو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا کیونکہ ہوتا ہوا خارج ہو گئی اس کو پتہ ہی نہیں چلا ہو اس کو نہ پتہ چلا ہو تو اسی صورت میں انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے کسی بھی چیز سے انسان کی عقل ظاہر ہو جائے تین چیزیں ہوگی چوتھی چیز کیا وہ مسل فرد بلید دے اوکانہ دبرن شرمگاہ کا چھونا ہاتھ سے من غیر حائل کوئی پردہ کوئی کپڑا حائل نہ ہو اگلی یا پچھلی شرمگاہ کو چھونا چھونا اگر کوئی کپڑا حائل نہیں ہے پردہ حائل نہیں ہے تو اس سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے شرمگاہ کو چھونے سے اگلی شرم گاہ یا پچھلی شرمگاہ ہو مرد ہو یا عورت اگر وہ چھوتے ہیں اپنے شرمگاہ کو بشرطے کی کپڑا بیچ میں نہیں ہے کوئی پردہ نہ انسان ننگا ہے اور اپنے شرمگاہ کو ہاتھ سے پکڑ لیتا ہے چھوتا ہے اس کو تو اس سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ عقل الحمل ابل اور اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یہ پانچویں چیز ہوگی ان کی اونٹ کا گوشت کھانا اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا کہ انتوا ضم ابل کہ ہم اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کریں تو ہمارے نبی نے کہا کہ ہاں وضو کرو تو اسے معلوم ہوا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے ہو سکتا ہے ہمارے بہت سارے بھائیوں کے لیے مسئلہ نیا ہو حالانکہ حدیثیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اب وضو کیوں ٹوٹتا ہے ہمارے نبی کی حدیث ہے ہمارے نبی کا فرمان ہے اس لیے وضو ٹوٹتا ہے اب انسان کہے گا بھائی کہ اونٹ حلال ہمارے لیے کیوں وضو ٹوٹتا ہے یا ہمارے لیے بکرا حلال ہے گائے بیل بھینس حلال ہے اسے نہیں اردو ٹوٹتا تو اونٹ سے کیوں ٹوٹ جاتا ہے بھائی اس کیوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے اللہ کے سر کی شریعت ہے نبی کا حکم بس اللہ کے سر کو نبی مانتے ہیں صادق اور مصدوق مانتے ہیں برحق مانتے ہیں تو ہمارے نبی نے جو فرما دی وہ برحق ہے وہ اب ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ ہوا خارج ہو جائے تو آپ کو وضو کرنا ہے ہے نا یہی ہوتا نا ہوا خارج ہو جائے پیشاب پہ پیخانے کے راستے سے تو انسان کو وضو کرنا پڑتا ہے لیکن جب وضو انسان کرتا ہے تو کیا اس جگہ کو دھلتا ہے نہیں دھلتا ہے ہاتھ پاؤں دھلتا ہے ہاتھ سے تو نہیں ہوا خارج ہوئی ہے انسان کلی کرتا ہے ناک میں پانی ڈالتا ہے منہ سے تو ہوا نہیں خارج ہوئی یا اس طریقے سے پاؤں سے تو ہوا نہیں خارج ہوئی پیخانے کے راستے سے خارج ہوئی ہوا عقل کیا کہتی ہے کہ اس کو دھلنا چاہیے لیکن ہمارے نبی نے اس کو دھلنے کا حکم نہیں دیا وضو کرنے کا حکم دیا تو نبی نے فرما دیا خلاص نبی نے فرما دیا خلاص اس لیے جو ہے اس کو ماننا چاہیے ہم کو اونٹ کا گوشت کھانے سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے ہماری عقل میں آئے نہ آئے وہ ساری چیزیں عقل کے اندر نہیں آتی ہیں جیسے میں نے کہا کہ ہوا خارج ہوئی جہاں سے اس کو نہیں دھلنے کا حکم دیا گیا آپ کو وضو کرنے کا حکم دیا گیا لیکن انسان وضو کرتا ہے یہ نہیں کہتا کہ بھئی ہم کیوں وضو کریں اور جو ہے ہمارے منہ سے توانے خارج ہوئی اور کہیں سے نہیں خارج ہوئی اس جگہ کو نہیں دھلا جاتا ہے کیوں کرتا ہے اس لیے کہ اللہ کے سر کا حکم ہے تو اسے دین کی بہت ساری چیزیں ہیں ہم موزے پر مسے کرتے ہیں اوپر نیچے نہیں مسے کرتے ہیں اوپر مسے کیا جاتا ہے حالانکہ عقل کیا کہتی کہ نیچے مسے کرنا چاہیے کیونکہ نیچے انسان کے پاؤں میں گندگی لگ لگ سکتی ہے دھول مٹی وغیرہ گندگی وغیرہ لیکن نیچے پر مسے کرنے کے بجائے اوپر مسے کرنے کا حکم دیا گیا تو اس لیے دین میں شریعت میں صحیح حدیث سے قرآن سے جو چیز ثابت ہو جائے صلب صالح کے فہم کے مطابق تو اس پر عمل کرنا ضروری ہے اس میں چونو چرا کرنا ایسا کیوں ہے ایسا کیوں ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے اس کا کوئی جواب نہیں بھائی آپ اپنی زندگی بھی دیکھیے کوئی آپ سے پوچھ سکتا کہ بھائی آپ کا کیا نام ہے آپ کا نام عبداللہ ہے آپ کا نام عبداللہ ہی کیوں بھائی آپ کا دوسرا نام بھی تو ہو سکتا تھا کیوں دوسرا آپ کا نام نہیں ہے یعنی انسان اگر غور کرے تو بہت ساری چیزوں میں سوال پیدا ہوتا ہے آپ فلاں خاندان ہی میں کیوں پیدا ہوئی آپ عرب کے کسی ملک میں کیوں نہیں ہم پیدا ہوئے یہ اللہ کی مرضی ہے انسان اپنی مرضی سے نہیں پیدا ہوتا نہ اپنی مرضی سے مرتا ہے اللہ نے جہاں چاہا جس کو جس خاندان میں چاہے جہاں چاہے اللہ نے اس کو پیدا کیا تو کیوں کا جواب نہیں کسی کے پاس سمجھ رہے نا اس لیے تسلیم کرنا مان لینا ہم نے اللہ کے رسول کو نبی مانا اللہ رب العامین پر ہمارا ایمان ہے قرآن پر ایمان ہے حدیث پر ایمان ہے نبی نے جو کہہ دیا فرما دیا اس پر ہمیں عمل کرنا چاہے عقل میں آئے نہ آئے ہماری عقل محدود ہماری عقل کم ہے زیادہ نہیں ہمارے پاس عقل عقل کو اللہ نے ہمیں دیا کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے اس کا ایک حد ہے عقل کی ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے اس کے آگے انسان وہ عقل نہیں جا سکتی ہے آپ کی بھی ایک حد ہے ہماری بھی ایک حد ہے آپ کی ایک حد ہے ہر انسان کسی کمپنی میں کام کرتا ہے اس کی ایک حد ہے اس کے آگے نہیں جا سکتا ہے وہ کہ ہر کام وہ کر دے آپ کا نہیں اس کی ایک حد اس کی ایک ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری سے آگے نہیں جا سکتا وہ ہے نا وہ چھٹی نہیں لگا سکتا آپ کو آپ کی تنخواہ نہیں بڑھا سکتا اس کے لیے الگ لوگ ہیں جو آپ کی تنخواہ بڑھائیں گے آپ کو چھٹی دیں گے چھٹی لگائیں گے آپ کے کام اور انرول کریں گے وہ الگ لوگ ہیں تو ہر انسان کی ایک حد ہوتی ہے ایسے ہی عقل کی بھی حد ہے آپ دیکھیں جب موبائل ہم جاتے ہیں فلائٹ میں تو موبائل کیا کرتا ہے کام کرنا چھوڑ دیتا کیونکہ اس کی حد ختم ہوگی وہاں پر موبائل کام نہیں کر سکتا ایسے انسان کی عقل ہوتی ہے تو عقل کو اللہ نے ہمیں دیا ہے شریعت کو سمجھنے کے لیے جو بات سمجھ آ جائے الحمد جو نہ سمجھ ہے ہماری عقل کا رہی ہے کیونکہ انسان کی عقل کامل نہیں ہے سب کی عقل برابر بھی نہیں ہے بہت ساری باتیں انسان کو سمجھ آتی ہیں اور بہت ساری باتیں اسی انسان کو نہیں سمجھ آتی ہیں دوسرے انسان کو سمجھ آتی ہیں اس لیے عقل معیار نہیں معیار کیا کتاب اللہ اور سنت رسول اس کے اندر جو آ گیا اس پر انسان کو ایمان لانا چاہیے اس پر انسان کو عمل کرنا چاہیے تو حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے بہت سارے علماء نے اس کا معنی بیان کیا حکمت بیان کی ہے اور حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ شاید شاید جو یہ کیا نام اونٹ ہوتا ہے اس کے اندر غصہ بہت ہے شیطان کی صفتیں اس کے اندر بہت ہوتی ہیں بہت جلدی غصے میں آتا ہے اونٹ جو ہوتا ہے اور شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا اور آگ کو پانی ختم کرتا ہے پانی بجھاتا ہے اس لیے وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد ایسے جیسے ہمیں غصہ جب آتا ہے تو شریعت کے اندر کیا حکم دیا گیا ہے کہ انسان وضو کر لے ہاتھ پاؤں کو دھل لے کیونکہ غصہ شیطان سے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کو پانی ختم کرتا ہے پانی بجھاتا ہے اسے انسان وضو کر لے تو کچھ علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے چلے حکمت مان لیں الحمد اور اگر نہ سمجھ میں آئے حکمت تو بھی ہماری سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ نبی کا فرمان نبی کا قول ہے قرآن میں اور نبی کی سنت ہے اور ہمارے نبی نے صاف فرمایا جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ ہاں وضو کرنا ہے لوگوں نے پوچھا بکری کا گوشت کھاتے ہیں نہیں اس میں نہیں وضو کرنا ہے اور گوشت میں کھانے سے وضو نہیں ہے اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ہے شریعت کے اندر تو پانچویں چیز ہوگی وہ ردت علیہ اسلام یا وہ ردت علیہ السلام اسلام اسلام سے مرتد ہو جانا اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے مرتد کا مطلب یہ کہ اسلام کو چھوڑ دینا دین کو چھوڑ دینا ارتداد کی کئی شکلیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ انسان دین اسلام کو چھوڑ کر کے یعنی کفر کے دین کو قبول کر لے دین بیزار ہو جائے انسان کسی دین میں نہیں گیا دین ہی کو چھوڑ دیا وہ دین ہو گیا بے دین زندگی اس کا کوئی دین نہیں ہے نہ دین اسلام نہ کوئی دین اس کا تو ایک تو یہ ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ دین اسلام کے اہم اصول کو انکار کر دینا دین اسلام کی ان چیزوں کا انکار کر دینا جو اسلام کے اندر بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں اور بہت اہم ہیں ان کا انسان انکار کر دے تو اس سے بھی انسان مرتد ہو جاتا ہے اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے جیسے مثال کے طور پر کوئی جنت کا انکار کر دے جہنم کا انکار کر دے قبر کے اندر عذاب ہوتا اس کا انکار کر دے قبر کے اندر نعمتیں ملتی اس کا انکار کر دے انبیاء میں سے کسی نبی کا انکار کر دے ٹھیک ہے قرآن میں کسی صورت یا کسی آیت کا انکار کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا انکار کر دے آخرت کا انکار کر دے مان لیجئے تو ایسا انسان مسلمان باقی نہیں رہ جاتا ہے کیونکہ اس نے اصول ایمان کے جو ارکان اس کا انکار کر دیا تقدیر کا انکار کر دے انسان بولے میں تقدیر نہیں مانتا اس کا انکار کر دے تو اس کے انکار کرنے سے انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے تو ایسا نہیں کہ پورے اسلام کا انکار کرنا پورے دین کو چھوڑ دینا بلکہ دین کے اندر جو اصول ہیں اہم چیزیں ہیں مبادی ہیں بنیادی چیزیں ان کا انکار کر دے نماز مان لیجیے فرض ہے پانچ وقت کی نماز کوئی کہے میں نماز نہیں مانتا نماز کا انکار کر دے مسلمان نہیں رہے گا وہ کوئی زکوٰۃ کا انکار کر دے حج کا انکار کر دے کہے کہ اسلام کے اندر حج نہیں میں حج کو نہیں مانتا ہوں یہ سب غلط ہے تو مسلمان باقی نہیں رہے گا وہ وہ مسلمان باقی نہیں رہے گا تو ارتداد کا مطلب یہ نہیں صرف ہے کہ پورے دین کو چھوڑ دینا دین اسلام سے نکل جانا کفر کے دین میں چلے جانا یا کوئی دوسرا دین لے لینا قبول کر لینا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ اتداد اس سے بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو دین میں سمجھتا ہے لیکن دین کی کسی بنیادی چیز کا جس پر اتفاق اور اجماع ہے اور جو ثابت شدہ ہے کتاب و سننے سے جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے ان میں سے کسی چیز کا انکار کر دینا یہ بھی کیا ہوتا ہے یہ بھی اتداد ہوتا ہے جیسے میں نے کچھ مثالیں آپ کے سامنے دیں بلکہ شک کرنا بھی کفر ہوتا ہے ارتداد ہوتا ہے اللہ کے بارے میں کوئی شک کر لے کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے قیامت قائم ہوگی کہ نہیں ہوگی شک ہو جائے انسان کو پتا نہیں قیامت ہوگی کہ نہیں ہوگی پتا نہیں اللہ کے سو دنیا کے اندر بھیجے گے کہ نہیں بھیجے گے پتا نہیں دنیا کے اندر امبیا آئے کہ امبیا نہیں آئے انسان شک کرے تو بھی کافر ہو جاتا ہے وہ دین اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے دین اسلام سے نکل جاتا ہے وہ جی تو ابتدا سے نہ صرف اردو ٹوٹ جاتا ہے بلکہ ابتدا سے تو انسان کا پورا دین باطل ہو جاتا ہے اسلام سے نکل جاتا ہے وہ صرف وضو نہیں ٹوٹتا اس سے بلکہ انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا تو بہت خطرناک چیز ہے یہ تو جیسے انسان کا وضو ٹوٹتا ہے ایسے انسان کا اسلام بھی ٹوٹ جاتا ہے اور اسلام کیسے ٹوٹے گا ارتداد سے کفر کرنے سے شیر کرنے سے دین اسلام سے پھر جانے سے دین اسلام سے مرتد ہو جانے سے یا دین اسلام کے کسی بنیادی چیز کا انکار کر دینے سے یا اس کے بارے میں شک اور شبہ کرنے سے انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے اسلام یقین کا نام ہے اللہ پر یقین نبی پر یقین قرآن پر یقین حدیث پر یقین آخرت پر یقین اس کا نام اسلام ہے اسلام شک اور شبہ کا نام نہیں ہے کہ انسان شک کے اندر مبتلا ہو جائے پتہ نہیں کیا انسان کی پوری زندگی اجین بن جائے گی اسلام دین یقین کا نام آپ کا بچہ آپ کے یقین ہے کہ میری اولاد ہے آپ شک شبہ مت کیجیے کہ ہوتا کسی اور کا بچہ نو عزب اللہ یہ حرام ایسا کرنا آپ کی اولاد ہے وہ آپ کی لڑ... آپ کا لڑکا ہے آپ کی بیوی ہے آپ شک شبہ میں پڑ جائیں پتہ نہیں میرا بچہ کسی اور کا بچہ ہو نہ عزب اللہ مرزا کتنی بڑی گمراہی ہے ایسے دین ہے دین اللہ رب العامین کا ہے اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے اللہ پر یقین کے ساتھ اس پر ایمان رکھنا ہے تو ایسے ہی یہ دین میں شک اور شبہ گنجائش نہیں ہے یہ اللہ رب العامین کا دین ہے یقین کا نام ہے لہٰذا ان تمام چیزوں پر ہمارا آپ کا یقین ہونا چاہیے تو اگر انسان شک اور شبہ میں چلا گیا تو بھی دین سے نکل جائے گا آپ دیکھیے شک شبہ انسان کر لے بیوی پر شک کر لے بچے پر شک کر لے کیا ہوتا ہے بیوی دوجے سے نکل جائے گی انسان ہمیشہ پریشان رہے گا ہمیشہ انسان کی زندگی جو ہے آپ دیکھیں گے کہ پریشانی ہی پہ گزرے گا وہ کبھی اس کو سکون نہیں ہوگا کبھی اس کو سکون نہیں ہوگا ایسا انسان جو شک کا مریض ہو جاتا ہے جو شک کا مریض ہوتا ہے ایسا انسان کبھی اس کو راحت اور سکون نہیں ملتا ہے ہمیشہ انسان پریشان حال چہرے سے پزمردگی چہرے سے معلوم ہوگا کتنا پریشان ہے وہ اور اس طریقے سے ہمیشہ جو ہے یعنی پریشانی کی زندگی میں انسان زندگی گزارتا ہے کبھی اس کو سکون نہیں ملتا چہرے سے معلوم پڑ جاتا ہے کہ انسان پریشان ہے یہ تو شک اور شبہ نہ ہماری زندگی میں آنا چاہیے نہ دین کے اندر آنا چاہیے دین یقین کا نام ہے اللہ پر یقین نبی پر یقین آخرت پر یقین کتابوں پر یقین اور اس طریقے سے تمام چیزیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دی ہیں ان تمام چیزوں پر یقین کرنے کا نام دین ہے تو یہ بھی اس سے بھی انسان کا نہ صرف وضو بلکہ انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے تو یہ پانچ چھ چیزیں ہیں جس سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے دین پر قائم رکھے اور اللہ رب العالمین ہر طرح کی نافرمانی اور گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے امین محمد والا علیہ اجمین وزاکم اللہ خیر السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ